سیدہ ابو حرار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے اور تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے حدیث نمبر انیس سو سینتالیس مسند احمد